تمہارے ذکر سے جب ملا نور جام سینکڑوں میں جام ذکر سے جب ملا نور جام سینکڑوں جام جام صرف حضرت والا سے سنا یعنی ذکر کا ایسا اثر ہوا کہ سینکڑوں جان اپنے اندر میں نے پائی اللہ تعالیٰ کے نام کی ایسا مجھے مزہ ملا جیسے آپ کو ٹیک لا کے بیٹھے حضرت والا سے مارتے ٹیک لگا کے شیطان اوور ٹیک کرتے یہ سفید داڑھی آئے تو بغیر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان کو ٹیک لگانا چاہیے اور آپ کو ٹیک لگا کے بیٹھے لگا سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہو تو چار سو کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں چار سو چار چاروں کونوں پر یعنی جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اس کی خوشبو دل کے اندر محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ سارے عالم میں پھیل جاتی ہے چار کی نسبت کی خوشبو جادی سارے جہاں کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آہو میں کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آو میں چشم غم ماز ہے درد نسبت عشق مجبور ہے دو بیان میں نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے میں ہوں گل ستا میں میری یعنی حسرتوں کا بھی خون کیا تو آدھی جان گئی میری آدھی جان کی برکت سے اللہ سو جانے عطا فرماتے ہیں اور ہے کہ صحرا میں بھی ہوں گلستان میں یعنی آس پاس کا ماحول بہت صحرا والا ہے گناہ والا ہے مگر پھر بھی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گلستان کے اندر ہوں دل کے اندر اللہ کی محبت کی بہار ہے جو گناہ سے بچتا ہے چاروں طرف کانٹے ہوں گے اور دل میں گلستان ہوگا دل میں پھول ہوگا اللہ کی محبت مگر جو گناہ سے بچنے میں اپنے آپ کو جان کھلا دے گا آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جہاں میں تیری توفیق کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا پاک اللہ تعالیٰ کے توقی کے ہم یہاں بیٹھے اللہ کی محبت میں اتوار کے دن وہ دوپہر کے وقت تو بھری دوپہر میں تو اللہ کا فضل ہوں مثل خورشید چمکا کا دیا رب درد مخفی کی جو مسل خر مثل خورشید کا دیا رب درد مخفی ہے جو میری جان میں آخری شعر تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا جب ہوگا باغ جنا میں تیری رحمت کے صدقے جب ہوگا باغے جنا میں یعنی اللہ کی رحمت کے صدقے کے اللہ مجھے آپ سے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا باغ جنا میں جنت کے باغوں میں رہوں گا کیا عجب ہوگا باغ جنا میں اپنے زیادہ مایوس بھی ہونا چاہیے اللہ سے امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے امید کمال کر کے جنت کا طلبگار بھی رہے سب